ان کی مہک نے دل کے ان چے ہیں ان کی نے دل کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے چل گئے ہیں تم نے تو لاکھوں کو جانے پھیر دی ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم ایک دل کیا اس کا کتنے دل کے ان کے کو نسار ہوسے گرل گئے گے بھاری یاد پوتے سمجھو یگی طور سہارا بلغم بھولا دیے جب یاد آ گئے لنگر اٹھا دیے گئے کشتی تمہیں پہ چھوڑے اٹھا دیے گئے کشتی تمہیں پہ چھوڑیے آنے دو یا ڈو میں پر تو گندی کے در پر بیسر جما ہے اب تو سخی کے در پر بیسر جما گے سے اتنا کہہ تو پیارے سواری رو چمچم جھکا لڑکی شردا خدا ہی دے سب سب سب جانے پلو بتاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم دکھاؤ کیوں کر تجھے عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ کا وہ نور کا بٹ رہا تھا پاڑا کہ چاند سورج مچل چل چل چپی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بل ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو چوبوں کا ان کے دھوبر جنت کا رنگ جنہوں نے کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ کا ان کے رہ گزر کے ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے داغ سب دیکھنا مٹے تھے تجلیے حق کا سہرا پر سنا کی نچھاور تو رویا خود سی پرے جمع کر کھڑے سنامی کے واسطے تھے اسرا میں گزرے جسے خوشی ایسن میں خوش جھکا دیے کی کیا ہے بتلا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ نی نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا تو جہاں کی بہتریاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہ ہاں نہیں میرے قریب سے خطرہ کسی نے مانگا غفار بخش پخش اب تو لاج محبوب رکھ لے اب خدا غفار بخش دے اب تو لاج محبوب رکھ لے اب ہمارا ہم خوار فکر امت میں دیکھ آنسو بہا رہا ہے اللہ کیا ابھی چل بابا دیا میرے رضا تو پہا سن کلا رضا بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا ملک کی شاہ ہی تم کو رضا مسلم ملک کے سمکھل کی شاگی تم کو رضا مسلم جی سمت آ گئے تھا خنجر خوار تیرے پر تیرا قلم تھا خنجر خوار تیرے پر جس نے منافقوں کے ٹکڑے نے منافقوں کے تو خیر منائے نشر کرے وہ صاحب کے میں کی مار ہے کیا سینے میں بھار ہے کسے چارہ چوئی وار گئے سے پار ہے تیرا قدم تھا پیا کے ہاں ٹکڑے اڑا دیے جس نے منا کے ہاں ٹکڑے اڑا دیے گئے تیرا قلم پنجے عالم اب شان ہے یہ تیری آل ہی صرف کہنا اب شان ہے یہ تیری تم نے نہ جانے کتنے آلو بنا

رضا کوہ ہی مالا رضا کا ہے وادی رضا کو ہے مالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے پچھلا نے تو لکھا ہے بہت علم میں تھی پر لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے ملک کے سوکل کی شاہ تم کو رضا مسل کی سمت آ گئے ہو سی کے بیاتی سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شما پروزان ہے آج بھی احمد رضا کی شما پروزان ہے آج بھی تم کیا گئے کہ دونوں میں گئی شیروں ادب کی ہے آج بھی ملک کے کی شادی تم کو رسام سو کے کی مغت نے دل کے کھلا دیے ہیں ان کی مغت نے دل کے بھول کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں بسا دیے ہیں جس راہ چل ایسا کتنا رکھتے ہیں آزار ہم تم نے تو چلتے پھر کے تم نے تو چلتے پھر کے مور دن جیتا دے تم نے تو چلتے پھر درد دلے محا می منت ان کی دے دل کے ان کے نساد کیسے گرل غم سہارا زندگیے ان کے مثال کو کیسے کل میں او ان کے سال کو سے کل جل میں بھولا دیے گئے یاد آ گئے دو یا تو اب تو تمہاری جان پہ آنے دو تو اب تو تمہاری جان پہ آنے دو یا ٹیبو اٹھا کر تم دیے ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش